رب والصلاة والسلام على بعد من بسم الرحمن النمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 48 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی اڑتالیسویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے نو افراد کا تذکرہ کیا اور مذمت ان کی یہاں پہ بیان ہو رہی ہے یہ نو افراد تھے اور ان کا کام تھا زمین میں فساد پھیلانا اور لوگوں کو اصلاح سے روکنا لوگوں کو اصلاح قبول کرنے سے روکنا اصلاح کرنے والوں کو اصلاح کرنے سے روکنا یہ بھی ایک بہت ہی بری صفت ہوتی ہے بعض اوقات کے انسان انتہائی انسانیت کے درجے سے اتر کر شیطانیت کے درجے پر آ جاتا ہے کہ ایک تو وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے اور دوسرا پھر وہ معذلہ اوقات دین کا دشمن بن جاتا ہے دینی تعلیمات کے عام ہونے کا دشمن بن جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر لیتا ہے اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک و برباد ہو جاتا ہے یہی ان نو اشخاص نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ صالح علیہ السلام کے جو شہر تھا اس میں نو افراد تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے آج شاہ قول تقاسم بلاہ انہوں نے آپس میں کہا اس حال میں کہ وہ اللہ تبارہ کا تعالیٰ کی قسم کھا رہے تھے اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کا یقین تھا کہ ایک اللہ ہے لیکن اس کے بعد مزید انہوں نے خدا بنا لیے تھے ان کی پوجا کیا کرتے تھے یہ ان کا قصور تھا تو ایک دفعہ ان نو نے مل کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے یہ یعنی ایک عہد کیا آپس میں اہل و ان نے کہا کہ ہم ضرور رات میں حضرت صالح علیہ السلام پر اور آپ کے جو اہل ہیں اہل سے مراد گھر والے اور جو متبعین جو تقریباً چار ہزار کے قریب تھے ہم ان پر رات میں چھاپہ ماریں گے حملہ کریں گے پھر ہم کہہ دیں گے ان کے سے یعنی جو لوگ خاندان کے اندر باقی رہ گئے ہوں گے جو ایمان لے کر نہیں آئے لیکن اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ قاتل سے قصاص وغیرہ یا بدلہ لے سکیں ہم ان سے کہہ دیں گے ماں شہید نامہ حل کا اہل ہی کہ ہم اس گھر والوں کے قتل کے مقام پر ہلاک ہونے کی جگہ پر ہم حاضر نہیں تھے وہ ان الفاظ یقون اور بے شکم سچے ہیں یعنی یہ مکرو ارادہ کیا کہ ماد اللہ صلی علیہ السلام کو آپ کے تمام متبعین کو ہم رات میں شہید کر دیتے ہیں اور صبح جب ہمیں یہ اطلاع ملے گی کسی نے گواہی دے بھی ہمارے خلاف تو ہم پسند کھا بیٹھیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے وہ مکروں وہ مکر نہ لا یش انہوں نے اپنا سا خوب مکر کیا یعنی یہ چلاکی کی وہ مکر نہ مکرن اس کا لفظ ترجمہ ہے اور ہم نے بھی خوب مکر کیا تو ماد اللہ ماد اللہ مکر جو ہے یہ ایک برے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بڑا مکر کر رہا ہے یا کہتے ہیں یہ عورتیں بڑی مکر کرتی ہیں یہ فوراً رونا شروع کر دیتی ہیں اسی سے مکار لفظ نکلا ہے بہت زیادہ تیز چلاک اور گندے معنی میں غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے لہذا بہت سے لوگوں نے غلط ترجمہ کر ڈالا اور انہوں نے مکر کے وہ معانی جو ہمارے معاشرے میں مایوس سمجھے جاتے ہیں انہی معانی کو قائم رکھتے ہوئے ترجمہ کیا اور یوں ترجمہ کر دیا کہ انہوں نے مکر خوب مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا یہ غلط ہے یعنی یہ ادب کے خلاف ترجمہ ہے صحیح ترجمہ یہی ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور ہم نے خوب خفیہ تدبیر فرمائی یعنی ان کے مقابلے میں خفیہ تدبیر اس مکر کو ترجمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کریں گے تو خفیہ تدبیر کے ساتھ کریں گے یہ ہمیشہ آپ یاد رکھ لیجیے گا تو وہ مکر مکرن مکرن اور انہوں نے خوب اپنا سا مکر کیا وہ مکر نہ مکرن اور ہم نے خوب خفیہ تدبیر فرمائی وہ ہم لائے شرون اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے لہٰذا ہوا یہ کہ جب وہ ارادہ کر کے نکلے صلی علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے گھر والے بھی متبعین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا جب یہ لوگ آتے تھے تو ان کو پتھر لگتے تھے دور سے اور یہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ پتھر کہاں سے آ رہے نظر کوئی نہیں آتا تھا حتیٰ کہ یہ نو کے نو اسی طرح ہلاک ہوئے اور باقی جو قوم تھی اسے ایک تیز آواز تیز چنگھاڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا ان جتنی کافر قوم تھی سب کو ہلاک کیا زیادہ ارشاد فرمایا فنض اور کیسا کہنا مکرہ تو آپ نظر فرمائیے کہ کیسا تھا ان کے مکر کا انجام انا دم نہ ہوں یا قوم ہم اجمعین ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا تو سب کے سب ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے اس لیے گزارش ہے اس کو بہت توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننا چاہیے کہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے کوئی ہمیں سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذابات کو بیان کرتا ہے پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات بیان کرتا ہے تو اگر ایسی چیزوں کو سننے کے بعد دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو نفس اسے ناپسند کرے سامنے والے پہ غصہ آنے لگ جائے اسے خاموش کروانے کو دل چاہے وہاں سے اٹھ کے جلے جانے کو دل چاہے ایسی باتوں کو سننا نفس بالکل محبوب نہ رکھ رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ دل میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے ہم اللہ ان باتوں کے رستے سے کافر تو نہیں ہوں گے میں کفر کا حکم نہیں لگا رہا ہوں یعنی ہم ہمیشہ کافر نہیں ہوتے بات صورتیں کفر کی بھی ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ کفار کی صفات ہیں جو ایک مومن کو زیبا نہیں مومن کی شان کے لائف نہیں ہے کہ اس قسم کا اللہ کا کلام سننے کے بعد اللہ کے عذاب کو سننے کے بعد وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسے یا اس کے دل میں مطلب قدورت پیدا ہو تنگی پیدا ہو جائے اور سامنے والا بڑا برا محسوس ہونے لگ جائے خصوصاً یہ ہمارا مشاہدہ ہے آپ بھی اس کو نوٹ کر کے دیکھیے گا کہ اگر کوئی کسی گندی عادت میں گرفتار ہے مثلا شراب پیتا ہے چوری کرتا ہے زنا کرتا ہے اور کوئی بدکاری کرتا ہے اب اگر ان چیزوں سے متعلق قرآن کی کوئی آیت یا حدیث بیان کی جا رہی ہو تو چونکہ اپنا باطنی چور پکڑا جا رہا ہوتا ہے اپنی برائی کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بہت بری لگتی ہے ایک ہے کہ ہم وہ گناہ نہیں کرتے ہیں ہم گناگار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں لیکن ایک مخصوص گناہ نہیں کیا مثلا ایک شخص گناگار ہے لیکن اس نے زینا نہیں کیا اب اگر زینا کی مذمت ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ جی، زینا کرنا گناہ ہے اور گناہ گاروں کو یہ انجام ہوگا تو تھوڑا بہت برا لگ سکتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہے اور گناہ گاروں کی مذمت ہو رہی ہے لیکن اتنا زیادہ تیش نہیں آئے گا لیکن جب ایک پرٹیکولر کوئی ایک گناہ ایسا جو خاص آدمی کر رہا ہو جب اس کی نشاندہی کی جا رہی ہو اور سننے والے کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اس کے گناہ پر مطلع ہوں تو اور غصہ آتا ہے یہ کیوں مذمت بیان کر رہا ہے کیوں برائی بیان کر رہا ہے یہ لوگ بھی جان رہے ہیں یہ بھی سمجھ رہے ہیں وہ لوگ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں یا اشارہ نہیں بھی کر رہے تو کم از کم میری عزت ان کی نگاہوں میں آہستہ گھٹ رہی ہے تو ہدایت قبول کرنے کے بجائے بعض اوقات نفسانی تقاضے کے تحت مغلوب ہو کر انسان برا محسوس کر لیتا ہے چینل تبدیل کر دے گا اگر ٹی وی بالفت سن رہا ہے مسجد میں سن رہا ہے تو اٹھ کر وضو خانے کی طرف چلا جائے گا یا اس کا بیان سننا ہی چھوڑ دے گا جو بھی عالم صاحب یا کوئی بھی مبلف تقریر کر رہے ہوں بیان کر رہے ہوں تو وہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا یا اگر موقع ہے اور جیسے کہیں پہ اسکول میں کالج میں یا کسی اور مقام پر ایسی بات بیان ہو رہی ہے کہ خاموش کروا سکتا ہے تو بعض اوقات خاموش تک کروا دیا جاتا ہے تو یہ غیر مناسب حرکات ہیں اگر ہمارے اندر کوئی برائی موجود ہے اور کوئی اس برائی کی نشاندہی کر رہا ہے تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں کہ واقعی مجھ میں برائی ہے چاہے لوگوں کے سامنے قرار نہ کریں آنکھیں بند کر کے خود اپنے باطن میں اس کو تسلیم کریں تسلیم کریں کہ ہاں میں اس خطا میں مبتلا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں دعا کریں کہ اللہ مجھے اس بری عادت سے نجات عطا فرما اگر ہم سامنے والے کو خاموش کر دیں گے یا اس کے پاس سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے بہت ہی پیاسا شخص ہو جو ہلاکت کے قریب ہو پیاس کی وجہ سے وہ جب کنویں کے پاس پہنچے تو کنویں کو بالکل بند کر دے سیمنٹ وغیرہ لگا کے بالکل بند کر دے تب بھی اس کی ہلاکت ہے یا پھر خود اس کے پاس سے اور دور جانا شروع کر دے تب بھی اس کی ہلاکت ہے تو سامنے والا شخص جو ہمیں نیکی کی تلقین کر رہا ہے برائی سے روک رہا ہے اللہ کی طرف مائل کر رہا ہے جہنم سے دور کر رہا ہے جنت سے قریب کر رہا ہے وہ تو ایک کنویں کی طرح ہے اور ہم ایک پیاسے کی طرح ہے ہمیں چاہیے اس کے قریب جائیں اس سے سیراب ہوں اور جب سیراب ہوں گے تو زندگی بچے گی تو یہاں پر زندگی سمجھ لیں آخرت ہے اور وہ ایک کنواں ہے جو روحانی فیض ہمیں دے رہا ہے اگر ہم اس فیض کو ہی بند کر دیں ذریعہ سبب کو ہی بند کر دیا جائے یا اس سے ہم خود دور چلے جائیں تو پھر آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں خوب ان باتوں پر توجہ کرنی چاہیے ساج اللہ نے شاید فرمایا فتیل کا بجو تو ہم خواب یا تم بنا والا منہ تو یہ ہیں ان کے گھر جو اونھے پڑے ہوئے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے ظلم کیا یعنی جو کچھ ظلم سے مراد کوئی بھی حق کے خلاف کام کرنا ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو اس کا مقام ہے منصب مرتبہ ہے اس سے ہٹا دینا تو اب جیسی مثال کے طور پہ کسی شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی عزت جان اور مال آبرو کی حفاظت کرے اور ہم اس کی بےزتی کرنے کی کوشش کریں یا ان چیزوں میں مال وغیرہ میں نقصان پہنچائے تو گویا کہ جو حق اس کو حاصل تھا ہم اس کو اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں تو یہ ظلم کہلاتا ہے اسی طرح اپنے آپ کو اسلام پر پیش کرنا ایمان قبول کرنا یہ ہم پر لازم ہے اگر ہم ایمان قبول نہ کریں ماض اللہ کو شخص ایمان قبول نہ کرے اسلام قبول نہ کرے کفر پر اڑا رہے تو گویا کہ اس نے اپنے حق کو ضائع کر دیا تو یہ ظلم کرنے والا ہوا اس لیے جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و وطالعہ نے قرآن عظیم میں جا بجا انہیں ظالم قرار دیا ہے ظالم اللہ آیت القومی یا علمون بے شک اس واقعے میں جو بیان کیا گیا ضرور ایک نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے شعور رکھتی ہے وہ کچھ سمجھتی ہے جانتی ہے اس قوم کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں جیسے کہ میں نے عرض کیا تو ہمیں چاہیے کہ قرآن عظیم ایک بہت ہی عظیم ترین کتاب ہے ہمیں اس کتاب کو سامنے رکھ کر اور اس کی آیات سے حاصل ہونے والے نفیس مضامین پر توجہ کر کے اپنے ظاہری اور باطنی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے یہ غلط خیال ہے کہ اس دور میں شاید یہ قرآن قابل عمل نہیں رہا قرآن کی چند مخصوص آیات ہیں جو احکام سے متعلق ہیں ان کو پڑھ لو باقی صفر بھی عبارت پورا پورا قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط خیال ہے جتنی بہترین اصلاح قرآن کرتا ہے جتنے بہترین مضامین قرآن میں ہیں اور کس کتاب میں آپ کو ملیں گے تو یہ غلط خیال ہے تو یہ اصل میں کام ہے بڑوں کا جو گھر کے سرپرست ہیں وہ قرآن کی اہمیت کو ذہن میں ڈالیں ٹیچرز جو ہیں وہ اہمیت ڈالیں اسی طرح ماں باپ اہمیت ڈالیں اسی طرح جو دینی علامت ہیں یا دینی شخصیات ہیں جن کے تحت کچھ متبعین ہوتے ہیں جیسے کوئی عالم ہیں مفتی ہیں یا پیر حضرات جیسے ہوتے ہیں مشائق اعظام ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ بار بار اپنے متبعین کے ذہن میں قرآن کی اہمیت اس کے مضامین کی اہمیت ڈالیں بلکہ خود درد سے قرآن کرنے کا صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ اس طرح کے نکات بیان کریں جب قرآن سے نکات آدمی سنتا ہے تو دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے لیکن اب المیہ یہ ہے کہ جو مطلب کسی کو منصب حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے ہی مطلب مضامین عام کرنا شروع کر دیتا ہے اور قرآن کی طرف توجہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے یہ عموماً دیکھا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنا بھی آپ جو آپ نے تقریر تیار کی ہے جو بیان تیار کیا ہے جو مضامین آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ بھی آپ بیان کریں لیکن جو رشتہ اور تعلق ہے ایک مسلمان کا قرآن کے ساتھ اس کی پختگی کی کوشش ضرور کرنی چاہیے وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے اس کے مضامین ہمیشہ باقی رہیں گے کسی شخصیت کے مضامین ختم ہو سکتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی آج مارز وجود میں وہ مارز وجود میں آئیں پھر ان کا وجود ختم ہو گیا وہ ختم ہو گئی لائبریری کی زینت بن گئی اب لوگ ان سے کوئی فیض حاصل نہیں کر رہے ان سے اقتصاد فیض کا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن قرآن عظیم کتاب ہے تو اس سے رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرنا بہت ضروری ہے اپنا بھی جو آپ کے ماہتا ہے اس کا بھی تو انشاءاللہ بہترین بات میں اصلاح ہوتی جائے گی آگے فرمایا وہ انجئی صاف کرنا جئی نقان یتقون اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لائے تھے اور جو متقی و پرہزگار تھے یعنی جو کافر قوم سے اس پہ عذاب نازل ہوا اور جو نیک پرزگار تھے جیسے صلی علیہ السلام اور آپ کے مطبئین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے نجات عطا فرما دی اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم وقتی طور پر خدا نخواستہ کسی نیکی کے کام کو روک کر اس پہ غلبہ پا لیتے ہیں یا نیک شخص کو روک دیتے ہیں سلسلہ تبلیغ کو روک دیتے ہیں تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے یہ کوئی مطلب بہت بڑا کارنامہ نہیں کر لیا ہے کہ ہم یہ کہ دیکھا ہم نے وہ فلاں کو روک دیا فلاں کو بند کر دیا ہمارا بچہ فلاں جگہ جاتا تھا ہم نے اس کو روک دیا ہے اب نمازوں سے روک دیا ہے دنیا کی تعلیم کی طرف لگا دیا یہ کامیابی نہیں ہوتی یہ تو ہلاکت ہے بربادی ہے نجات ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے جو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اسے یہ مت سمجھیے کہ دنیا کے دور میں پیچھے رہ جائے گا بلکہ وہ دنیا کے دور میں جتنے نفیس انداز سے آگے نکلے گا دوسرا کوئی نکل نہیں سکتا ہے یہ اس سے بھی ان کبھی میں آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کرنے کے سادت حاصل کروں گا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کی رہنمائی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے مشورے ملتے ہیں اور فرشتے اس کی امداد کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو وہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے لیکن ہم بارہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ نے شاہ کروایا کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار تھے لہذا ایمان لانا اور اس کے بعد پرہیزگار اختیار کرنا یہ دو ذریعہ نجات ہیں ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے ولیپن از قول ہی ہیل الفاحشتا و انتم تدفرون اور ہم نے لوت کو بھی نجات عطا فرمائی کہ جب اس نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ کیا تم برائی کی طرف بے حیائی کی طرف آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یعنی حضرت علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ ایک گندی عادت تھی کہ وہ مردوں سے اپنی بشری جو خواہش تھی اس کو پورا کر لیا کرتے تھے شہوت کو پورا کر لیا کرتے تھے عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے تو حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو اس برائی سے روکیں تو آپ نے ان کو روکنے کی کوشش شروع فرمائی اور اس کو برائی اور بے حیائی قرار دیا اور فرمایا کہ تم سب کچھ دیکھ رہے ہو اس کے باوجود ایسا کرتے ہو دیکھ رہے ہو سے مراد پچھلی قوموں کے عذابات کے واقعات تمہارے سامنے بیان ہوتے ہیں ان کے جو آثار ہیں وہ تم دیکھ رہے ہو یا تم اس کے نقصانات جو طبی اعتبار سے طبی اعتبار سے ہیں وہ تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو اس بدکاری کے اس کے باوجود تم ایسا کرتے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مردوں کے لیے اور ان سے نسل کا سلسلہ چلانا ہی مشیت الہی ہے تو یہ دیکھنے کے باوجود تم اس بہائی کے کام کی طرف آتے ہو تو بہرحال آپ نے یہ تلقین ان کو فرمایا آگے شاہ فرمایا شہوتم نسا کیا تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر یعنی عورتیں پیدا اس لیے کی گئی ہیں کہ مرد اور عورت کا تعلق قائم ہو اور اس سے نسل کی بقا رہے تو یہ بھی ایک مشیت الہی ہے جو کہ نظام قدرت قائم کیا گیا ہے اگر تم اس کے اندر دخل اندازی کرو گے لازم بات ہے کہ نظام کائنات بگڑے گا اور مشیت اللہ کے خلاف تم کام کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے تو ایسا مت کرو بل ان تم قوم الت بلکہ تم جاہل لوگ ہو تم نہیں جانتے ہو کہ تم کتنے غلط کام کر رہے ہو اس سے معلوم ہوا کہ کہ کوئی کسی برائی کرنے والے کو جاہل کہتے نا یہ کوئی شرم برا نہیں ہوتا وہ واقعی جہالت کا شکار ہوتا ہے اس پہ کلام کریں گے انشاءاللہ اللہ اگلے پروگرام میں وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین